doctor Mehdi Hasan professor of journalism آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ اس کی ورکنگ اور معاشرے پہ اس کے اثرات اور معاشرے نے کیا تبدیلیاں پیدا کی اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا اس کا کیا انفلوئنس ہوا اس پہ بات چیت جاری ہے ہم نے اخبارات پہ بات کی ہے اور ہم نے ریڈیو پہ بات چیت مکمل کی ہے کہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ کیا کچھ کر سکتی ہے کیا کچھ کرتی رہی ہے کس طرح ریڈیو کو استعمال کیا ہے پچھلے ستاون سال میں پاکستان میں آزادی کے بعد سے آج تک اور کیا کچھ مزید اس میں گنجائش موجود ہے کرنے کی اس کے بعد اسی سے متعلق آڈیو جس کو ہم کہتے ہیں جس میں صرف آواز ہوتی ہے اس میں دو ذریعے اور ہیں جنہیں بڑے سطح پہ بڑے اسکیل پہ لوگوں سے بات چیت کے لیے اور رابطے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک آڈیو کیسٹ سے جو ٹیپ ریکارڈنگ مقبول ہونے کے بعد اور ایجاد ہونے کے بعد اور ٹرانزسٹر ایجاد ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر بن جانے کے بعد جن کا استعمال عام ہوا اور دوسرا ذریعہ جو ریڈیو سے اور آڈیو کیسٹ سے پہلے سے استعمال ہو رہا ہے وہ لاؤڈ اسپیکرس کا ہے کہ ان سے ہم بہت بڑے مجمع تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور اپنی خیالات کو پہنچا کے معاشرے میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے زبانی بات چیت کو جس کو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کہتے ہیں سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے کمیونیکیشن کا اس لیے کہ ایک تو اس میں فیڈ بیک فوراً حاصل ہوتا ہے کہ کیا اثر ہوا ہے کسی بات چیت کا وہ اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے لوگ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا سمجھے ہیں کیا نہیں سمجھے کس چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے زبان میں خیالات میں بولنے کے طریقے میں یہ سارے advantages face to face communication کے ہیں انسٹنٹ فیڈ بیک کا ایڈوانٹیج اخبار میں حاصل نہیں ہے کتاب میں حاصل نہیں ہے فلم میں ٹیلی ویژن میں یہ انسٹنٹ فیڈ بیک نہیں ملتا اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بات چیت کا کیا اثر ہوا ہے یہ advantage face to face communication میں ہے جس کو ہم براہ راست ابلاغ کہتے ہیں اردو میں براہ راست ابلاغ کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ لوگوں سے آپ مخاطب نہیں ہو سکتے اپنے پیغام کو بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے ایک لمیٹڈ آڈینس تک تو آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اگر مجمع بہت زیادہ ہو جائے اور بہت زیادہ لوگوں تک دور کے بیٹھے ہوئے لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہو تو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں یہ رکاوٹ پڑ جاتی ہے کہ ان تک وہ بات پہنچتی نہیں لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد نے اس خامی کو دور کر دیا اور بہت زیادہ مجمے کو بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے اگر ساؤنڈ سسٹم لاؤڈ سپیکرز کا بہت اچھی طرح ارینج کریں آپ تو لاکھوں کے مجمے تک بھی اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت بڑی بڑی ریلیاں ہوتی ہیں جس میں ملینس کے حساب سے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کا اثر بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے پہ جب آپ پرسویٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو اس میں لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی براہ راست بات چیت جو ہے وہ حالات کے پیش نظر سب سے زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ جیسا بہت دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے مختلف اوقات میں یہاں کہ اخبار پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں لٹریسی پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں ہے ٹیلی ویژن بہت زیادہ لوگوں کو میسر نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے پکچر ہاؤزز نہیں ہیں تو معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے پازیٹو چینجز کے لیے اور لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ان سے براہ راست بات کرنا ایک آسان اور مؤثر ذریعہ ہے جس کو سب مختلف شعبے زندگی کے استعمال کرتے ہیں ٹیچرس کلاسز کو پڑھاتے ہیں بعض اوقات بہت بڑی بڑی کلاسز ہوتی ہیں سیاسی لیڈر سیاسی جماعتیں اپنا پروگرام لوگوں تک پہنچاتی ہیں پرنٹ کے ذریعے سے بھی پہنچاتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بھی پہنچاتے ہیں لیکن ہمارے جیسے ملک میں پاکستان جیسے ملک میں سب سے مؤثر اور سب سے آسان ذریعہ جلسے کا یا جلوس کا ہے یا لوگوں سے براہ راست مخاطب ہونے کا ہے اور یہ تقریباً پچھلی صدی سے انیسویں صدی سے اور بیسویں صدی کی ابتدا سے یہ طریقہ استعمال ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد نے اس طریقے کے اثرات کو بڑھا دیا ہے اور بہت آسان کر دیا ہے اس بات کو کہ بہت بڑے بڑے مجموعوں تک لوگ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے علاوہ مذہبی اعلانات کے اور علاوہ مذہب کے لیے اس کو استعمال کرنے کے اس کو بعض معاشرتی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو جس پہ کچھ پبلک یوٹیلیٹی کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں کوئی تلاش گمشدہ کا اعلان ہے کوئی کسی کی مدد کرنے کا کسی کی فوتیدگی کا اعلان ہے یہ ہم لاؤڈ اسپیکر پہ مسجدوں میں یا کچھ تقریریں ہیں خطبے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں علاوہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ معاشرتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی ابلاغ میں کمیونیکیشن میں ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اوپینین لیڈر کی اوپینین لیڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی اوپینین پہ اثر انداز ہوتی ہیں اس طریقے کو ہم کمیونیکیشن میں ٹو اسٹیپ فلو آف کہتے کہتی اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طرح سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی براہ راست کسی کو میسج دے وہ تو ایک ہی اسٹیپ ہو گیا کہ کسی نے براہ راست کسی سے بات چیت کی لیکن بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پیغام دینے والا اور پیغام وصول کرنے والا جو ہے اس کے فریم آف ریفرنس میں فرق ہوتا ہے اور پیغام دینے والے کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ سننے والے اس سے یا تو متاثر نہیں ہوتے یا معاشرتی فرق ان دونوں میں اتنا ہوتا ہے کہ اس کی بات بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے کسی ایسے شخص کو استعمال کیا جاتا ہے جو آڈینس سے زیادہ قریب ہو یعنی آپ اپنا پیغام کسی ایسے شخص کو پہلے دیں جو آڈینس میں زیادہ مقبول ہو زیادہ قابل اعتماد سمجھا جائے اور زیادہ اپنائیت محسوس کرتے ہوں اس سے لوگ یا اس کو اتھارٹی سمجھتے ہوں کسی شعبے میں تو جب وہ آپ کی بات کرے گا تو وہ زیادہ اثر انداز ہوگی ان لوگوں پہ تو یہ ایک اور اسٹیپ بیچ میں آ گیا اس لیے ہم اس طریقے کو کمیونیکیشن کے two step flow of communication کہتی جس میں اوپینین لیڈر بیچ میں ڈال کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستانی معاشرے میں اور جنرلی سب کانٹیننٹ کا جو معاشرہ ہے بنگلہ دیش ہے ہندوستان ہے پاکستان ہے اس میں جو لوگ مذہبی لیڈر سمجھے جاتے ہیں یا جن کو یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ لوگ کہ یہ ہمارے سے بہتر طریقے سے مذہبی اصولوں کو اور فلسفے کو سمجھتے ہیں اور انٹرپریٹ کر سکتے ہیں وہ بہت مؤثر اوپینین لیڈر سمجھے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو اگر کسی بھی مسئلے پہ لوگوں کے رویے کو تبدیل کرنا مقصد ہو جو ترقی کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے خاص طور پہ تیسری دنیا کے ملکوں میں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں تک شعور پہنچانے کی اور لوگوں تک علم پہنچانے کی وہاں یہ اوپینین لیڈرز ہمارے یہاں کے جو مذہبی علماء ہیں یا مولانا صاحبان ہیں مسجدوں کے خطیب ہیں ہمیشہ سے ایکسپرٹس یہ سوچتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کمیونیکیشن کے کہ ہمارے انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں مسجد کے خطیب اور علماء مذہب کے یہ بہت افیکٹو اوپینین لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں اور معاشرتی تبدیلیوں کے لیے اگر ان کو استعمال کیا جائے تو یہ بہت آسانی سے لوگوں کو پرسویٹ کر سکتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کے لیے جن ایکٹیویٹیز کا تعلق معاشرے کی حالت کو بہتر کرنے سے ہے تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں مذہبی عالم حضرات اور مولانا حضرات یہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی بستی کو اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھیں پولوشن کی جو پرابلم ہے ہم نے پہلے بھی ایک سبق میں اس پہ بات چیت کی تھی کہ انوائرمنٹ کو بہتر رکھنا صاف ستھرا رکھنا ادھر ادھر گندگی نہ پھیلانا کوڑا کرکٹ نہ پھیلانا اپنے گھر کو صاف کر کے گلی محلے میں اپنے گھر کا کوڑا پھینک دینا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت عادت ہے لوگوں کو اپنے گھروں کو دھونے کی اپنی ڈیوڑیوں کو اپنے انٹرنس کو دھونے کی پانی سے اس کا پانی سڑک پہ کر دینا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سلک سینس کے خلاف ہیں تو اس کی تربیت کے لیے یہ خطیب حضرات بہت مفید کام کر سکتے ہیں اور یہ کام لاؤڈ اسپیکر کیونکہ آلریڈی لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں ان سے یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال ہوتے ہی ہیں لاؤڈ اسپیکر بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جو بڑے لیڈر ہیں ان کے جلسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے رہے ہیں اور سنتے ہیں قائد اعظم کے جلسے مشہور ہیں اور بہت سے لیڈر ان کے بعد ہمارے ہاں ایسے مقبول پیدا ہوئے ہیں جن کی بات چیت لاکھوں کی تعداد میں لوگ سنتے تھے اور لاؤڈ اسپیکر ایک بہت اہم رول ادا کرتا تھا جلسے جلوس کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر اعلانات کے لیے بھی بہت افیکٹولی استعمال ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سے پھیری والوں نے جو وینڈرز آتے ہیں آپ کے گلی محلے میں انہوں نے اب لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے شروع کر دی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں تو وہ بجائے چند لوگوں تک اپنا اعلان پہنچانے کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اب ماسز تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس طرح لاؤڈ اسپیکر ایک میس میڈیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جس سے آپ بڑی تعداد میں لوگوں تک جو بات بھی پہنچانا چاہیں نگیٹو بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹو مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے مگر یہ بات مسلم ہے کہ لاؤڈ اسپیکر ایک میس میڈیم ہے جس سے آپ ماسس کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے ابھی آڈیو کیسٹس کی بات کی تھی آپ سے پہلے تو بہت بڑے سائز کے ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے جس میں بات چیت ٹیپ کی جاتی تھی اور ریکارڈ کیا جاتا تھا کیونکہ براڈ کاسٹنگ پہ ایک بہت بڑا منفی اثر یہ گنا جاتا ہے اس کا ایک نیگیٹو آسپیکٹ یہ گنی جاتی ہے براڈ کاسٹنگ کی کہ جی اس کا پیغام کیونکہ ہوا کے دوش پہ ہوتا ہے فضا میں ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی اسے نہیں سن سکا تو وہ ضائع ہو گیا مثلا اگر ریڈیو کا کوئی پروگرام آدھے گھنٹے کا ہے اور آپ نے پندرہ منٹ پہلے اس کے مس کر دیے یا آپ کو کہیں جانا ہے پورا نہیں سن سکتے آپ کوئی ضروری کام کرنا ہے آپ کو تو بعد کے پندرہ منٹ آپ کے ضائع ہو گئے یا اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھ سکتے آپ اخبار تو آپ سو سال بعد بھی سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح فلم آپ دس سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں پچاس سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں جب تک مرضی آپ فلم کو ریکارڈ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن ریڈیو کے پیغامات براڈ کاسٹنگ کے پیغامات صرف اس وقت کارآمد ہیں جب براڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں اس ڈس ایڈوانٹیج کو کور کیا ٹیپ ریکارڈنگ نے جب ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہوا تو براڈ کاسٹنگ کا بھی ریکارڈ رکھا جانا ممکن ہو گیا اس سے دو فائدے ہوئے دو طرح استعمال شروع ہوا اس کا پہلا تو یہ کہ صرف لائیو براڈ کاسٹ پاسبل نہیں رہی اب ریکارڈیڈ پیغامات بھی اور ریکارڈیڈ پروگرام بھی براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں اسی لیے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ تربیت میں ریکارڈ ساؤنڈ ریکارڈسٹ جو ہیں ان کی بہت اہمیت ہے اور ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے اور کس معیار کی ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے اس کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے تو اب بیشتر پروگرام جو ہیں ریڈیو پہ وہ لائیو کرنے کی بجائے ان کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور اس کو اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں سے غیر ضروری چیزیں نکال سکتے ہیں یا آپ کے پاس وقت کم ہے تو اس کو کاٹ چھاٹ کے چھوٹا کر سکتے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار نشر کر سکتے ہیں اگر ایک سے زائد بار آپ نشر کرنا چاہیں تو ریکارڈڈ پروگرام جو ہے وہ بار بار نشر ہو سکتا ہے اس کے ٹیپ بھی ہوتے ہیں موجودہ زمانے میں اس کے سی ڈیز بھی بنتے ہیں کیسٹس بھی بنتے ہیں تو بہت بڑے جو ریکارڈنگ مشینس تھیں وہ اب ٹرانزسٹر ایجاد ہونے کے بعد بہت افیکٹو ایفیشینٹ اور چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈرز جو ہیں وہ وجود میں آ گئے ہیں ماچس کے سائز کے سگریٹ کے پیکٹ کے سائز کے اور ان کی پرفارمنس ایسی ہی ہے ہائی پرفارمنس جیسی کہ بڑے سائز کے ٹیپ ریکارڈرز کی ہوتی تھی اس سے یہ فرق پڑا کہ ان کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے شروع ہو گیا جب کوئی بڑا عہدے دار بڑا افسر پہلے اپنی ڈکٹیشن دیتا تھا اسٹینوں کو بلا کے تو وہ اسٹینو بلا کے زبانی ڈکٹیشن دیتا تھا اور اسٹینو جو ہے وہ اس کو شارٹ ہینڈ میں لکھتا تھا اب یہ طریقہ رائج ہے کہ جو کچھ لکھوانا ہے آپ کو آپ ٹیپ کر کے اسٹینو کے لیے چھوڑ ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعے آپ کو رات میں کوئی خیال آیا جس وقت آپ کے پاس یہ فیسلٹی اسٹینو کی یا ڈکٹیشن لینے والے کی موجود نہیں ہے تو آپ نے اس کو اسی وقت ریکارڈ کرا دیا تاکہ اگلے دن یا پھر کسی وقت اسٹینو اس کو سن کے اس کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے لیکچرز کو ٹیپ کیا جاتا ہے اور بڑے مجمع کو سرانے کے لیے لیڈروں کے پیغامات ٹیپ کیے جاتے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا بہت بڑا جو استعمال کیا گیا آڈیو کیسٹس کا وہ ایران کے انقلاب کے لیے nineteen seventy nine seventy eight میں بہت افیکٹو طریقے سے آڈیو کیسٹس کو استعمال کیا گیا اور یہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایران کے انقلاب میں آڈیو کیسٹس نے ایک اہم کردار ادا کیا آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا آپ کو علم ہوگا یقیناً کہ ایران کے انقلاب کی جو لیڈرشپ تھی وہ آیت اللہ خمینی کر رہے تھے اور وہ بارہ چودہ سال ملک سے باہر جلا وطن رہے اور جلا وطنی کی زندگی گزاری انہوں نے لیکن جو ان کے فالوورس تھے ایران میں جو بادشاہت کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے ایران میں اور جمہوریت چاہتے تھے ان تک آیت اللہ خمینی کے پیغامات آڈیو کیسٹس کی شکل میں ایران میں آتے تھے اور وہ پھر لوگوں کو جمع کر کے جلسے کی شکل میں یا گھروں میں یا مجمے میں پچاس پچاس چالیس چالیس دس دس بیس بیس کے گروپس میں لوگ وہ سنتے تھے وہ آڈیو کیسٹ سینکڑوں کی تعداد میں تقسیم کیے جاتے تھے ان میسج کی کیونکہ آپ جتنی چاہیں کاپیز بنا سکتے ہیں اس کی یہ رول بہت اہم رول تھا آڈیو کیسٹس کا جو ایران میں سیاسی مقاصد کے لیے ایک پازیٹو چینج لانے کے لیے سوسائٹی میں کہ بادشاہت ختم کر کے اور جمہوری طرز حکومت نافذ کرنے کے لیے ان کو کس طرح استعمال کیا گیا اس کی مثال دی جاتی ہے جب آڈیو کیسٹس کے افیکٹس کی اور اس کی یوزفلنیس کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ ایرانی انقلاب کی مثال دی جاتی ہے کہ اس میں آڈیو کیسٹس کس طرح استعمال ہوئے ایک بہت اہم استعمال آڈیو کیسٹس کا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جب وی آئی پیز کا لیڈروں کا مختلف مہمانوں کا اسکالرس کا کوئی فنکشن ہوتا ہے یا ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے تو کچھ رپورٹر تو نوٹس لے رہے ہوتے ہیں بہت سے رپورٹرس کے ہاتھ میں آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر دیکھے ہوں گے جو ان کے سامنے کر کے یا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے جس کو وہ ایک تو ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں آرام سے بار بار سننے کے بعد ریپروڈیوس کر سکتے ہیں نوٹس لیتے ہوئے بہت سی چیزیں مس ہو سکتی ہیں دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ ریڈیو کے رپورٹر ہیں کسی براڈ کاسٹنگ سروس کے لیے کام کرتے ہیں بطور رپورٹر کے تو آپ وہ اوریجنل ساؤنڈ بھی سنا سکتے ہیں خبروں کے ساتھ کہ کسی لیڈر نے یا کسی اسکالر نے کسی بھی شخصیت نے جس کا آپ خبر لینے گئے تھے اس نے کیا کہا وہ آپ ٹیپ کی ہوئی آواز جب سنواتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے بات اور زیادہ افیکٹو طریقے سے لوگوں تک پہنچتی ہے کہ صرف آپ کا نیوز ریڈر ہی نہیں بتا رہا یا صرف رپورٹر ہی اعلان نہیں کر رہا کہ کسی نے کیا کہا آپ نے خود کہنے والے کی آواز بھی سن لی اس کے علاوہ جو آڈیو کیسٹس کا استعمال ہے وہ بہت سی اہم شخصیات کی تقریروں اور ان کے بیانات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے براڈ کاسٹنگ سروسز میں باقاعدہ لائبریری ہوتی ہے آڈیوز کی جس میں اہم شخصیات کی تقریریں ان کے بیانات ان کی پرفارمنس ریکارڈ کی ہوئی رکھی ہوتی ہے بالکل اسی طرح جیسے فلم آپ بنا کے رکھتے ہیں اس طرح آپ آواز کا ریکارڈ رکھتے ہیں ان کی آپ نے بہت دفعہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز سنی ہوگی مختلف موقعوں پہ تیئیس مارچ کو چودہ اگست کو پچیس دسمبر کو جب بھی کوئی قومی دن آتا ہے اس پہ آپ قائد اعظم کی تقریریں سنتے ہیں یا اس کے کچھ پیسز سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تو وہ تقریریں اور ان کی وہ آواز وہ ہمیں ٹیپ کی ہوئی ریکارڈ کی ہوئی شکل میں میسر ہیں ریڈیو پاکستان کی لائبریری میں موجود ہیں وہاں سے آپ ان کو جب چاہیں سن سکتے ہیں اور ان کو انڈیفینٹ مدت کے لیے جب تک چاہیں جتنی حفاظت سے رکھیں گے آپ ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اسی طرح آج کل اسپوکن بکس بھی ہوتی ہیں لیسنز ہوتے ہیں ریکارڈ کیے ہوئے بجائے کتاب پڑھنے کے بجائے کلاس روم میں جا کے لیکچر سننے کے آپ گھر میں ٹیچر کا لیکچر جو ہے وہ آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے سن سکتے ہیں چاہے آپ نے وہ خود ریکارڈ کیا ہو کلاس روم میں یا آپ نے اس کو حاصل کیا ہو اس کلاس میں نہیں تھے پھر بھی آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں آڈیو کیسٹس اویلیبل ہوتے ہیں مختلف لیکچرز کے وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تفریح کے لیے تو آڈیو کیسٹس کا استعمال بہت عام ہے آپ کو پتا ہے کہ آڈیو کیسٹس کے عام ہونے سے پہلے موسیقی سننے کے لیے یا تو گرامافون مشینیں استعمال ہوتی تھیں یا پھر بعد میں ریڈیوگرام آئے تھے ان پہ لوگ ریکارڈ سنتے تھے مختلف سائز کے ریکارڈ ہوتے تھے 33 ملی ملی میٹر کے 16 ملی میٹر کے 78 ایٹ ملی میٹر کے لیکن اس کو مینٹین رکھنا اور مختلف ریکارڈ جمع کرنا یہ ایک بہت مشکل کام تھا ایک تو جگہ زیادہ درکار ہوتی تھی لائبریری بنانے کے لیے اپنی پسندیدہ موسیقی کی ایک اس کی مینٹیننس مشکل ہوتی تھی جب آڈیو کیسٹس آئے تو بہت چھوٹی جگہ میں تین چار انچ کا کیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ ایک گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے اپنی پسند کی موسیقی کی وہ رکھ سکتے ہیں بہت تھوڑی جگہ میں بہت زیادہ اپنے پسند کے موسیقی اور گانے آپ یا تقریریں جو چیز بھی آپ محفوظ کرنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو جب یہ عام ہوئے آڈیو کیسٹس اور ان کے سننے کے جو پلیئر تھے کیسٹ پلیئر تو ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ کیسٹس جو ہیں یہ فروخت ہونے لگے اور ایک بہت بڑا میس میڈیم بن گیا ہے آپ کے ملک میں ہر قسم کی موسیقی آڈیو کیسٹس پہ اویلیبل ہے بے شمار دکانیں ہیں جہاں سے آپ مقامی موسیقی کے مختلف انداز غیر ملکی موسیقی ویسٹرن موسیقی یہ تمام آپ کو بہت تھوڑی قیمت میں بہت آسانی سے دستیاب ہیں آڈیو کیسٹس کی شکل میں اور اس نے تفریح کا ایک آسان اور بہت سستا ذریعہ لوگوں کو مہیا کر دیا جو صرف پھر گھروں تک محدود نہیں رہا بلکہ گاڑیوں میں اور مختلف مقامات پہ آڈیو کیسٹس کا استعمال جو ہے اور کیسٹ پلیئرس کا استعمال وہ عام ہو گیا حتیٰ کہ لوگ ورزش کرتے وقت جاگنگ کرتے وقت کانوں پہ وہ لگا کے اس کے سننے کے لیے اس کے جو اسپیکرز ہیں اور اپنی بیلٹ میں یا اپنی نکر میں جاگنگ کرتے وقت اپنی پتلون میں کیسٹ پلیئر کو رکھ کے وہ اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ورزش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ جو ہے وہ ایک خوشگوار موسیقی سے یا ان کی پسند کے گانے سے اس طرف مبزول رہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جس نے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے اور ایک طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کا دار و مدار مشینوں پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ٹیکنیکس اہمیت اختیار کر گئی ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اختیار نے اہمیت اختیار کر لی لیکن دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں نے زندگی کو آسان بھی بنا دیا ہے یہ آسانیاں علاوہ انفرادی طور پہ زندگی کی آسانیاں مہیا کرنے کے اجتماعی بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں اور بہتری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں آڈیو کیسٹس تعلیم کے لیے بھی دستیاب ہیں بازار میں کہ جس میں مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے مختلف سبجیکٹس جو آپ خود سے اپنے لیے تیار کرنے چاہیں مضامین تیار کرنے چاہیں اس کے آڈیو کیسٹس دستیاب ہیں جو کتاب کے مقابلے میں اس لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں کہ کتاب سے علم حاصل کرنے کے لیے اس زبان کا آنا ضروری ہے جس زبان میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور پڑھنا آنا ضروری ہے جبکہ آڈیو کیسٹ میں صرف سنتا ہے آدمی اور اگر پڑھنا نہ بھی جانتا ہو تو وہ علم اسے منتقل کیا جا سکتا ہے جو زبانی بات چیت کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکتا تھا جو گفتگو کہیں جا کے سننی ضروری ہوتی تھی وہ اب آڈیو کیسٹس کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے کوئی بھی شخص سن سکتا ہے اور اگر اس گفتگو کو آپ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سنانا چاہیں تو اتنی ہی تعداد میں اس کے آڈیو کیسٹس تیار کر کے آپ مختلف جگہوں پہ مختلف گھروں میں مختلف شہروں میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آڈیو کیسٹس ایک بہت اہم اور مؤثر میس میڈیم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کی ایجاد نے ایک نئے ذریعے کو ایجاد کیا بڑی تعداد میں لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اور ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے ان کی اوپینین بنانے کے لیے تاکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کے رویے میں تبدیلی پیدا کر سکیں جب آپ رویوں میں تبدیلی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیشہ خیال یہ آتا ہے کہ یہ رویے یہ رویے بہتری کے لیے تبدیل ہونے چاہیے یہ تبدیلیاں مثبت انداز میں استعمال ہونی چاہیے اور کسی بھی ملک میں معاشرتی تبدیلیوں کا انداز یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ معاشرے کو بہتری کے لیے تبدیل کیا جائے اور انسان کی زندگی میں جتنی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں وہ سب انسان کی بھلائی کے لیے استعمال ہونی چاہیے یہ تمام ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اور تمام سہولتیں جو انسان کو میسر آئی ہیں سائنس کی ترقی کی وجہ سے اور نئی نئی ایجادات کی وجہ سے انہوں نے انسانی معاشرے کو تبدیل کیا ہے اور نہ صرف تبدیل کیا ہے بلکہ ایک دوسرے سے قریب بھی کیا ہے جس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں آج کی ٹرمنالوجی میں اور یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا سمٹ کر چھوٹی ہو گئی ہے اور ایک دوسرے سے تعلق زیادہ ہو گیا ہے ہمارا ڈپینڈنس بھی بڑھ گئی ہے ایک دوسرے کو جاننے بھی بہتر طریقے سے لگے ہیں یہ سب میس میڈیا کے کمالات ہیں کہ جتنی زیادہ کمیونیکیشن ہوگی جتنا زیادہ آپ ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے اتنی آسانی سے آپ دوسروں کو سمجھیں گے اور اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکیں گے آڈیو کیسٹس کی ہم نے بات کی ہم نے لاؤڈ اسپیکرس کی بات کی یہ وہ چیزیں ہیں جو لاؤڈ اسپیکر تو بہت عرصے سے استعمال ہو رہا ہے ہمارے یہاں آڈیو کیسٹس جو ہیں وہ ہمارے یہاں مقبول ہوئے سیونٹیز کی ابتدا میں اس سے پہلے بڑے سائز کے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے جس کو اٹھا کے پھرنا بہت مشکل ہوتا تھا اور ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے لیکن جب چھوٹے ٹیپ ریکارڈر آئے ٹرانزسٹرائز اور آڈیو کیسٹس عام ہوئے تو یہ بہت زیادہ مقبول ہو گئے اور یہ کام ستر کی دہائی میں شروع ہوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹیز کی پیداوار ہے یہ اور اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے ہمارے یہاں دوسرا ایک استعمال ریکارڈنگ کا وہ ویڈیو کیسٹس کی صورت میں بھی ہے جس میں تصویر بھی آتی ہے آواز کے ساتھ ساتھ اور یہ ایجاد ٹیلی ویژن کی ڈیولپمنٹ اور ٹیلی ویژن کی مقبولیت کے ساتھ براہ راست منسلک ہے کیونکہ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے ٹیلی ویژن سیٹ درکار ہے جس طرح ریڈیو کی ریکارڈنگ یا آواز کی ریکارڈنگ ایڈیو کیسٹ پہ ہو جاتی ہے اسی طرح تصویر والے پیغام کی ریکارڈنگ یا فلم بنانا یہ پاسبل ہے ویڈیو کیسٹ پہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹیلی ویژن سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی مقبولیت بھی پاکستان میں ستر کی دہائی میں ہوئی شروع شروع میں ویڈیو کیسٹس باہر سے آنے والے پاکستانی ویڈیو کیسٹ پلیئر جس کو وی سی آر کہتے ہیں عام زبان میں وہ لے کے آئے تھے اور جب ٹیلی ویژن عام ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ وی سی آر کا جو کلچر تھا ہمارے ہاں وہ بھی بہت تیزی سے پھیل گیا اگرچہ ہمارے ہاں ویڈیو کیسٹس عام طور پہ فلموں کے لیے اور تفریح کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے آپ سنجیدہ مقاصد کے لیے پیغامات بہت مؤثر طریقے سے اور بہت آسانی سے دے سکتے ہیں مثال کے طور پہ جو تعلیمی مقاصد کے لیے ویڈیو تیار کیے جاتے ہیں وہ ٹیچر کی غیر موجودگی میں ٹیچر کی موجودگی مہیا کر سکتے ہیں اسی طرح اگر لیڈر کوئی پیغام دینا چاہے اپنے فالوورس کو اور بڑی تعداد میں لوگوں کو سنوانا چاہیں آپ کو تو لیڈر کی غیر موجودگی میں اس کا ویڈیو کیسٹ جو ہے وہ بڑے اسکرین پہ آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو اس سے اس کی غیر موجودگی محسوس نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آڈیو کیسٹس کے لیے بتایا تھا آپ کو کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ مختلف قسم کے ریکارڈ رکھ سکتے ہیں پہلے اکیڈیمک ریکارڈ رکھنے کے لیے فلم بنا کے مائکرو فلم کہتے تھے اس کو چھوٹے سائز کی فلم اس پہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا ایکڈیمکس کا جو اس کے لیے آپ کو کیمرے کی بھی ضرورت تھی اس کو آپ دیکھنے کے لیے بھی ایک خاص قسم کی مشین کی ضرورت ہوتی تھی جو ہر کسی کے بس میں نہیں تھا لیکن اب ٹیلی ویژن کیونکہ ہر گھر میں موجود ہے تقریباً عام لوگوں کے استعمال کی چیز ہے یہ اب تو ویڈیو دیکھنا بہت آسان ہے لوگوں کے لیے اور بہت گھروں میں اس کی سہولت موجود بھی ہے لہذا اس کو جتنے مؤثر انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح تفریح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ویڈیو کیسٹس موجود ہیں مختلف فلموں کے مختلف پروگراموں کے اسی طرح اس کو بہت سی پازیٹو تبدیلیاں معاشرے میں لانے کے لیے بہت افیکٹو طریقے سے شعور پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں مختلف ڈیولپمنٹس کے لیے اس کو بہت آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سے پاکستان ایسے ملکوں میں اس کا بہت مؤثر انداز سے استعمال ہو رہا ہے اور لوگوں کو صحت کے بارے میں معلومات لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں معلومات لوگوں کو قانون کے بارے میں معلومات اور اس کے ساتھ ساتھ تفریحی مواد بھی ویڈیو کے ذریعے سے بہت افیکٹولی گھر گھر پہنچ رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آڈیو کیسٹس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کیسٹس بھی ایک بہت اہم میس میڈیم ہے اور اس کو ماسس کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے اور ان کی سوچ بدلنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرے گا اس بات پہ کہ آپ اس کے ذریعے سے کون سا پیغام دے رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس انداز سے آپ وہ پیغام دے رہے ہیں آپ کسی بھی ایجاد کو نیگیٹو پرپز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پازیٹو پرپزز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے استعمال کرنے والے پہ اور اس پہ کہ معاشرے نے اس ایجاد کو کس طرح قبول کیا ہے اور اس کا کیا استعمال معاشرہ کر رہا ہے تو پاکستان میں ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کا جو استعمال ہے وہ اگرچہ صرف تفریحی مقاصد کے لیے ہوا ہے لیکن جتنی بڑی تعداد میں ان کا استعمال ہے اور جتنے مقبول ہیں یہ طریقے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کو ترقیاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی تبدیلی بہت آسانی سے لا سکتے ہیں بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں یہ کام لیے جاتے ہیں ویڈیو سے بھی اور آڈیو سے بھی تحقیق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ریکارڈ کیپنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور لائبریریز بھی بنائی جاتی ہیں ان کی باقاعدہ تو یہ سارے کام کسی بھی ملک میں پاسبل ہیں اور یہ سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی دین ہے کہ آج وہ فیسلٹیز حاصل ہیں انسان کو کہ جس کو استعمال کر کے وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے اپنی بہتری کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تو ہم جب میس میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس میڈیا کو تمام ذرائع کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بہت دفعہ آپ سے انہی اسباق میں انہی لیسنس میں اپنی ڈسکشن میں بتایا ہے کہ میس میڈیا کا جو میجر رول ہے جدید زمانے میں اور یہ میس میڈیا ایجاد ہی جدید دور کی ہیں وہ معاشرے کو جمہوری معاشرے میں تبدیل کرنے اور عوام کی امپاورمنٹ کے لیے عوام کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہی اس کے فرائض بتائے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت اسٹریس دیا تھا اس بات پہ کہ ایک فنکشن ہے واچ ڈاک کا فنکشن میس میڈیا کا لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا دوسرا فنکشن ہے میرر فنکشن معاشرے کو ریفلیکٹ کرنا کہ معاشرہ کیسا ہے تاکہ اس میں جو خرابیاں ہیں وہ نظر آئیں تو ان کو درست کرنے کی طرف توجہ دی جا سکے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب معاشرہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور اس میں اچھی اور بری ساری باتیں نظر آتی ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی پاسبل ہوتی ہے پھر جواب دہی کی جا سکتی ہے اور پھر جو قصوروار لوگ ہیں ان کو ان کے قصور کا سزا اس کو دی جا سکتی ہے اور اس غلطی کو درست کرنے کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب میس میڈیا صحیح طور پہ معاشرے کو ریفلیکٹ کر رہا ہو اور اس کو یہ اجازت ہو کہ معاشرے میں جو بھی رویے پائے جاتے ہیں جو بھی خوبیاں خامیاں ہیں وہ آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیں اس حوالے سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ بہت کچھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی میس میڈیم کو استعمال کرنے والا ادارہ یا افراد یا فرد اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے آڈیو کیسٹ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے اسی طرح ویڈیو کیسٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اثرات کتنی دور تک پہنچ سکتے ہیں اگر وہ معاشرے میں رائج ہو جائے وہ کیسے پہنچ جائے معاشرے تک اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم نے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے یہاں ڈسکس کی ہیں تو پھر ان اثرات کو کیوں نہ ترقی کے لیے اور پازیٹو انداز سے استعمال کیا جائے اور یہی مقصد میس میڈیا کے استعمال کا ہے کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اس تمام میڈیا کو جو بھی اویلیبل ہیں اخبار ہے کتاب ہے میگزین ہے تصویریں ہیں فوٹوگرافی ہے ویڈیو کیسٹس ہیں آڈیو کیسٹس ہیں ٹیلی ویژن ہے کمپیوٹر ہے فلم ہے یہ تمام ذرائع جن کو ہم میس میڈیا کہتے ہیں اگر معاشرے کو امپروو کرنے کے لیے اور لوگوں کے حالات بہتر بنانے کے لیے امن قائم کرنے کے لیے رواداری قائم کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں جو جمہوریت کے لیے ضروری ہے تو ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا جمہوری معاشرے کے لیے ضروری ہے اور دوسری طرف جمہوریت ضروری ہے میس میڈیا کے لیے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں میس میڈیا کے کام کرنے کے حوالے سے کہ میس میڈیا جمہوریت کو پروان چڑھاتا ہے جبکہ میس میڈیا جمہوری معاشرے میں خود پروان چڑھتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم ہیں جو معاشرے جمہوری نہیں ہوتے وہاں میس میڈیا نہیں پنپتا وہاں فلم ترقی نہیں کرتی وہاں ریڈیو براڈ کاسٹنگ ترقی نہیں کرتی وہاں اخبار صحافت ترقی نہیں کرتی اسی طرح جہاں میس میڈیا سے ہی کام نہیں کرتا وہاں جمہوری قدریں پروان نہیں چڑھتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت ہم ایسے نظام کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام پالیسیاں اور تمام فیصلے عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں اور وہ فیصلے عوام کی خواہشات کے مطابق کرنے کے لیے پالیسیاں عوام کی خواہشات کے مطابق اڈاپٹ کرنے کے لیے ان کو فالو کرنے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں کس پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس پالیسی کے خلاف ہیں اور یہ کام کے عوام کیا چاہتے ہیں یہ اب گھر گھر جا کر تو نہیں پوچھا جا سکتا ایک ایک آدمی سے نہ ہر ایشو پہ ہر مسئلے پہ ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے روز روز تو یہ کام میس میڈیا کرتا ہے کہ وہ یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ عوام کی سوچ کیا ہے ان کے رویے کیا ہیں ان کی خواہشات کیا ہیں اور پھر عوام کے نمائندے یا حکمران جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اس سوچ کو سامنے رکھ کے ملک کے لیے پالیسیاں وضع کرتے ہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جمہوریت کی کامیابی اور اچھی گورننس کے لیے اچھی حکومت کے لیے کامیاب حکومت کے لیے میس میڈیا کا پراپر کام کرنا اور اس کو کام کرنے کی آزادی دینا بہت ضروری ہے اس کے بغیر پبلک اوپینین بنتی نہیں ہے اور اس کے بغیر پبلک اوپینین کا اظہار ہوتا نہیں ہے اور جمہوریت میں تمام فیصلے پبلک اوپینین کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا کے پرفارم کرنے کے لیے جمہوریت اور جمہوریت کی کامیابی کے لیے میس میڈیا کا ہونا ضروری ہے آئندہ ہم اور جو میس میڈیا ہیں جو معاشرے میں آج کل موجودہ دور میں رائج ہیں اور کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پہ غور کیجیے اور اپنے ارد گرد دیکھیے کہ یہ تمام میس میڈیا کس طرح ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم مضمون ہے اور ہماری زندگی میں اس کا کتنا عمل دخل ہے غور کرنے کی بات ہے آبزرویشن کی بات ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی آبزرویشن رکھتے ہیں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ کے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ میس میڈیا کی کیا اہمیت ہے